ایک ہی مصرع دیواریں اور کائی دونوں بڑھ جاتے ہیں نظموں میں تم کیوں دل چھوٹا کرتی ہو میں یہ غم بم لکھنا اچھا چھوڑو رونا دھونا کیوں سنتی ہو جتنی بھی لمبی ہو جائے چھایا آخر ہے چھایا ہی تم کیوں دل چھوٹا کرتی ہو کلک چڑیا نظم میں مار کے خون اس کا امبر پر پھینکا اس کو زندہ کر دیتے امبر کا رومال بنا کر کوٹ کی جیب میں رکھ لیتے غم کے بادل سے ایک ٹپکا سیپ کے لب پر دھر دیتے ہیں تم کیوں دل چھوٹا کرتی ہو جن ہڈیوں کو چاب رہے تھے ان ہڈیوں پر ماس لگا کر ایک سڈول بدن کا خاکہ گھڑ لیتے ہیں یا اون وون سے بن لیتے ہیں ایک لڑکا ایک ایک مصرا اس کے دو ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں ایک مصرے سے عطر کی خوشبو میں ایک پھول کا لمس تم پر ہے تم کیا چاہتی ہو ان دونوں میں ایک ہی مصرا سچ ہے ایک ہی مصرا